السلام علیکم سب لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے لیکچر میں اپنا پہلا ونڈوز پروگرام بنایا اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشن بھی کی اس کو آل کنٹرول ڈیلیٹ پریس کر کے ٹاسک لسٹ میں دیکھا اور تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا پروگرام واقعی چل رہا ہے اور ونڈوز کو بھی یہ پتا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ہے اور اس کو رن کر رہے ہیں لیکن ایک کباہت ہو گئی مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جب ہم نوٹ پیڈ وغیرہ چلاتے ہیں یا ورڈ چلاتے ہیں تو ان کی شکل ذرا مختلف سی ہے ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے انہوں انہوں نے نے کیا کیا نوٹ پیڈ چلایا اور اس میں سے ہیلپ مینیو میں اباؤٹ میں گئے نوٹ پیڈ چلائیں یا کوئی اور اپلیکیشن چلائیں نارملی ہیلپ مینیو میں اباؤٹ ایک مینیو کمانڈ ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کیا اور ایک ڈائلگ آیا جس کا ہم نے ذکر لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا کہ کاپی رائٹ دس دس دس اور ایک okay کا بٹن انہوں نے اوکے پریس کیا اور ڈسمسڈ وہ کہنے لگے کہ یہ جو اب ہم نے پروگرام بنایا ہے یہ تو صرف یہی کچھ کرتا ہے یعنی اس میں تو صرف وہ میسج باکس ہی ہے اصل میں جو ونڈو جو نوٹ پیڈ کی اوریجنل ونڈو ہے وائٹ بیک گراؤنڈ اس طرح ورڈ میں جو ونڈو ہے اس قسم کی چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی تو یہ کیا ماجرا ہے آج ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے بلکہ ان کا ہم پرابلم سالو کریں گے جی تو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں میسج باکس کا فنکشن کال کیا تھا میسج باکس کا فنکشن ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک میسج باکس اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دے یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر کیا کہ نوٹ پیڈ کو فار ایگزامپل آپ دس دفعہ چلائیں اس ایپلیکیشن کو دس دفعہ رن کریں یا پینٹ ایک اور ایپلیکیشن ہے اس کو دس دفعہ رن کریں یا کیلکولیٹر کو ملٹیپل ٹائمز چلائیں یا اس کو ہم ٹیکنیکلی یوں کہیں کہ نوٹ پیڈ کے ملٹیپل انسٹانس چلائیں اس ایپلیکیشن نوٹ پیڈ کے ملٹیپل انسٹانس چلائیں تو وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے ہوں گے وہ جو ونڈوز بنے گی ان کی وہ ایک ہی شکل کی ایک ہی بہیویئر کی ہوتی ہیں تو ایسا کیوں ہے اس سے پہلے کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں میں دو چیزیں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پروگرام کو ہم ایپلیکیشن کہیں گے اس میں ایک سٹل سا ڈفرنس بھی ہے لیکن ابھی اس اسٹیج پہ وہ اتنا نہیں رکھتا ہم اس کو کمپلیٹ پروگرام جو ہم ڈیولپ کریں گے اس کو ہم کہیں گے ونڈوز ایپلیکیشن یا ون تھرٹی ٹو ایپلیکیشن اور اس ایپلیکیشن جو آپ ایگزی بنائیں گے اس کو اگر آپ تین یا چار دفعہ چلایا ہوا ہے آپ نے تو ہم کہیں گے اس کے چار انسٹانس چل رہے ہیں یعنی کہ ایک چلتی ہوئی ایپلیکیشن کو ہم کہیں گے کہ ایپلیکیشن کا ایک انسٹنس رن ہو رہا ہے ونڈوز کے لیے جب کوئی بھی پروگرام رن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو چلتی ہوئی ایگزی ہے یا ہم دیکھیں گے کہ اور بھی قسم کے پروسیس ہو سکتے ہیں جو بھی ایک رننگ ایگزیکل ہے رننگ ایپلیکیشن ہے ونڈوز کے لیے وہ ایک پروسیس ہے جب آپ آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ آپ نے پریس کیا تھا تو آپ کو جو لسٹ نظر آئی تھی وہ پروسیس لسٹ یا ٹاسک لسٹ تھی دونوں کے معنی آلموسٹ ایک ہی سے ہیں جی تو ہم نے یہ بات کی کہ نوٹ پیڈ کو آپ جتنی دفعہ مرضی چلائیے گا آپ اس کو ایک اس کا جو انٹرفیس آپ کو ایک جیسا لگے گا اس کی شکل اس کی فیل لک بہیویئر سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ اپنی ونڈوز کریٹ کرتی ہیں اور اپنی ونڈو کریٹ کرنے سے پہلے وہ آپریٹنگ سسٹم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اس شکل کی ونڈو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کو وہ ونڈو کریٹ کریں ان کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے ونڈو بہت ساری ونڈو ٹائپس کی یا ونڈو کلاسز کی یعنی مختلف شکلوں یا حیت کی ونڈوز مثلا نوٹ پیڈ چلا اس نے اپنی ایک خاص شکل کی ونڈو بنائی مارکس ورڈ چلا اس نے ایک اپنی خاص شکل کی ونڈو بنائی یا ہم کو یوں کہیں گے کہ نوٹ پیڈ کی اپنی ونڈو کلاس ہے اور ورڈ کی اپنی ونڈو کلاس ہے یہ ونڈو کلاس آتی کہاں سے ہے ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کا پروگرام چلتا ہے تو وہ ایک ونڈو کلاس رجسٹر کرتا ہے ونڈو کلاس رجسٹر کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو پتا چل جاتا ہے وہ اپنی لسٹ میں لکھ لیتا ہے کہ اس طرح کی ایک ونڈو کلاس رجسٹرڈ ہے اب جو ایپلیکیشن ہے وہ اس کلاس کی ونڈو کریٹ کرنے کا جب بھی کہے گی کہ جی مجھے اس کلاس کی طرح کی ونڈو بنا دو تو آپریٹنگ سسٹم اس لسٹ میں سے دیکھے گا کہ یہ کلاس ہے اس کلاس کی ونڈو بنانی ہے اس کی سارے ایٹریبیوٹ کی شکل اس کی سب کچھ حیت وہاں پہ دی ہوئی ہوگی اور وہ اس قسم کی ایک ونڈو کریٹ کر دے گا سو آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے پاس ونڈو کلاسز کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے جب آپ پروگرام بناتے ہیں بس نوٹ پیڈ جنہوں نے لکھا وہ کیا کرتے ہیں جب پروگرام چلتا ہے تو ایک اپنی نئی کلاس رجسٹر کرواتے ہیں اور بعد میں جتنے بھی نوٹ پیڈ چلتے ہیں وہ اس رجسٹرڈ کلاس کی ونڈوز بناتے ہیں اس سے تمام ونڈوز کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے ہم بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہم فنکشن یوز کرتے ہیں جو اے پی آئی فنکشن یوز کرتے ہیں ونڈوز میں وہ ہے رجسٹر کلاس اچھا آپ میں سے کچھ لوگ جو سی پلس پلس ممکن ہے جانتے ہوں یا جاوا جانتے ہوں یا کوئی آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج جانتے ہوں وہ شاید اس کو تھوڑا سا کنفیوز کر جائیں وہ لوگ جو سی پلس پلس یا جاوا وغیرہ نہیں جانتے وہ اپنے کان بند کر لیں کیونکہ ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں وہ لوگ جو سی پلس پلس جانتے ہیں یا جاوا جانتے ہیں وہاں پہ کلاسز کا کانسیپٹ مختلف ہے ہر ایک کلاس ہوتی ہے اس کے آپ ہر کلاس کے آبجیکٹس بناتے ہیں تو یہ معاملہ مختلف ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ کلاسز ہیں وہ ایک بالکل علیحدہ کانسیپٹ ہے پروگرامنگ کا جبکہ ہم جن ونڈو کلاسز کی بات کر رہے ہیں اس کا ان کلاسز سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے یہ ان ونڈو ونڈو کلاسز کلاسز یہ یہ جو ہیں مائکروسافٹ ونڈوز کی اپنی ونڈو ٹائپس ہیں وہ ونڈو ٹائپس جن جو کہ جس جن جن ٹائپس کی ونڈوز کریٹ کی جا سکتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کو جن جن ٹائپ کی ٹائپس کا پتا ہے اور وہ ان ٹائپس کی ونڈوز کریٹ کر سکتا ہے اس کو وہ ونڈو کلاسز کہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رجسٹر کلاس کا فنکشن کیسا لگتا ہے تو یہ فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کمپلیٹ پروٹوٹائپ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ فنکشن ایک ایٹم ریٹرن اس کی ریٹرن ٹائپ میں ایٹم لکھا ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد رجسٹر کلاس اور اس کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے const wnd class pointer to pointer to wnd class structure اس کے آگے ویریبل کا نام ہے L P W N D class basically اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کاسٹ اور ڈبلو این ڈی کلاس جو پہلا والا کاسٹ ہے یہ سمپل سی کا کاسٹ ہے وہ اسمال میں ہوتا ہے کیپس میں یہ کیپس میں اس لیے ہے کہ ونڈوز میں اس اسمال جو کاسٹ آپ کا سی کا کی ورڈ ہے اس کو کیپٹل کر کے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے معلوم نہیں کیا وجہ ہے مے بی کنسٹینسی کے لیے ہو یا کیا ہو یہاں پہ آپ اسمال کاسٹ لکھتے ہیں یا کیپٹل کاسٹ لکھتے ہیں فی الحال کرنٹ کانٹیکس uh, میں ان دونوں کا uh, کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بیسکلی uh, یہ بھی کنڈیشنل کمپائلشن کا ایک فیچر ہے دیٹس وائی انہوں نے اس کو اس طرح سے دیا ہوا ہے اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے W N D class star L P W N D class یہ ہے pointer to type W N D class یا پوائنٹر ٹو ونڈو کلاس تو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے جی۔ ہم نے ونڈوز کی ہیڈر فائلز میں سے سرچ کیا ون یوزر ڈاٹ ایچ ہے ون ڈیف ڈاٹ ایچ اور بہت ساری فائلز ہیں لیکن ہمیں ان دونوں میں سے جو ہمیں چاہیے ہوتا تھا وہ مل جاتا تھا تو ہمیں جو ڈبلو این ڈی کلاس ہے اس کی ڈیفینیشن اس کی ڈیکلریشن کہیں مل گئی تو آپ کو بھی بتا دیتے ہیں اسکرین پہ دیکھیے تو آپ کو اس کی پوری کمپلیٹ ڈیٹیل نظر آ رہی ہے یہ ہے typedef struct underscore W N D class اس کے بعد اسٹرکچر کی پوری ڈیفینیشن ہے اس کے ممبرز ہیں اور اس کے بعد آخر میں ڈبلو این ڈی کلاس اور star P W N D class اس کو ہم دیکھیں اگر آپ ٹائپ ڈیف کے رولز جو ہم نے دیکھے تھے اس کے مطابق اب یہاں پہ ٹائپ ڈیف کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو کیا ہے یہ اسٹرکچر ہے اس کا نام اسٹرکچر کا نام ہے underscore W N D class ٹھیک ہے اور اس اسٹرکچر کی ٹائپ کا ویریبل بن رہا ہے آخر میں دیکھیے ڈبلو این ڈی کلاس اور ایک پوائنٹر بن رہا ہے اس اسٹرکچر کی ٹائپ کا P W N D class لیکن شروع میں ٹائپ ڈف لگ جانے سے اب ڈبلو این ڈی کلاس جو ہے آخر میں دیکھیے ڈبلو این ڈی کلاس یہ struct underscore W N D class کا ٹائپ ڈف بن گیا ہے یعنی آپ ایک نئی ٹائپ آپ نے ڈیفائن کر لی ہے ڈبلو این ڈی کلاس جو کہ struct underscore W N D class یا ونڈو کلاس کو ریپرزینٹ کرے گی یہ ہم نے کیوں کیا ہے تاکہ ہمیں بار بار اسٹرکٹ انڈرس کو ڈبلو ڈی کلاس نہ لکھنا پڑے ہم simply W N D class لکھ لیں یعنی کہ ونڈو کلاس کا اسٹرکچر انسٹانشیٹ کر لیں تو اس کے کافی سارے ممبرس ہیں اب ہم ان ممبرس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلا پہلا ممبر ہے یو اینٹ یعنی انسائن انٹرجر ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ کیا ہے یہ بھی ایک ٹائپ ڈیف ہے ونڈوز کی اپنی ٹائپ ہے انسائن کے کیبلنٹ ہوتی ہے یو اسٹائل اس کے بعد ہے ڈبلو این ڈی پروک یہ بیسکلی پوائنٹ ٹو فنکشن ہے اس کو ونڈو پروسیجر کہتے ہیں اس کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے سیکنڈ پیرامیٹر جو ہے یہ پوائنٹر ٹو فنکشن ہے ایک ایسا فنکشن جس کو ہم ونڈو پروسیجر کہیں گے یہ وہ چیز ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے تیسرا اور چوتھا پیرامیٹر جو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں آ, اس کے بعد اگلا پیرامیٹر ایچ انسٹنس یہاں پہ ایچ انسٹنس میں آپ اس ایپلیکیشن کا انسٹنس ہینڈل پرووائڈ کرتے ہیں یعنی جو پروگرام اس پرٹیکولر ونڈو کلاس کو رجسٹر کروا رہا ہے وہ اپنا انسٹنس یہاں پہ پرووائڈ کرے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ایچ انسٹنس نام کا ایک پیرامیٹر جو ہے وہ ون مین کو پاس ہوا تھا تو آپ یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی ایچ انسٹنس پاس کریں گے یعنی آپ اپنے پروگرام کا ایچ انسٹنس ممبر جو ہینڈل ہے وہ پاس کریں گے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب ونڈو مائکروسافٹ ونڈوز اپنے پاس ایڈ کرتی ہے آپ کی کلاس اپنے پاس رجسٹر کرتی ہے آپ کی ونڈو کلاس رجسٹر کرتی ہے تو اسے یہ پتا لگ جانا چاہیے کہ یہ جس ایپلیکیشن نے رجسٹر کروائی ہے اس کا انسٹنس ہینڈل کیا ہے تاکہ جب آپ کی وہ ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو تو جب آپ کی وہ تمام اپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائیں جو جنہوں نے وہ رجسٹر کروائی ہوئی ہیں اپنی اپنی کلاسز تو وہ کلاسز خود بہت آٹومیٹکلی ان رجسٹر کر دی جاتی ہیں اسی لیے یہاں پہ ایچ انسٹنٹ نام کا ایک ویریبل ممبر ویریبل موجود ہے اسی اسٹرکچر کے باقی ویریبلس دیکھتے ہیں آپ اس کے بعد ہے ایچ آئکن یہ بیسکلی آپ کے پروگرام کے ساتھ جو آئکن ایسوسیٹڈ ہوتا ہے یہ اس کا ہینڈل ہے ابھی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے اس کے بعد ہے H cursor handle to cursor یہ آپ کی ونڈو کے ساتھ جو ماؤس کرسر ایسوسیٹڈ ہے یعنی کہ آپ کا آپ کا ماؤس جب آپ کی ونڈو کے اوپر آئے تو کون سا والا کرسر ڈسپلے کیا جائے یہ اس کرسر کا ہینڈل ہے اس کے بعد ہے H brush H B R background آپ کی ونڈو کا بیک گراؤنڈ جس برش سے پینٹ کیا جائے گا یہ اس کا ہینڈل ہے یہ ایچ آئکن ایچ کرسر اور H B R background یہ تینوں ہم یہاں پہ اومٹ کر دیں گے یا اگنور کر دیں گے اور ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے آخری دو پیرامیٹر امپورٹنٹ ہیں لیکن اس میں سے بھی پہلا پیرامیٹر ہے L P C T S T R long pointer constant to string یعنی بیسکلی ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے یہ ایک اسٹرنگ ہے اور یہ کیا ہے L P S Z menu name آپ کو ایک مینیو نیم دینا ہوتا ہے جو مینیو آپ ونڈو میں ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں اس مینو کا آپ یہاں پہ نام پرووائڈ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم ابھی کوئی مینو ڈسپلے نہیں کروائیں گے کیونکہ ہمیں مینوز ڈسکس ہی نہیں کیے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مینو کیسے شو کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں دیں گے اس کے بعد آخر میں آپ دیتے ہیں class name L P S G class name یہ بھی ایک اسٹرنگ ہے تو یہاں پہ آپ اس ونڈو کلاس کا نام ایز اے اسٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں اور بعد میں جب آپ ونڈوز سے کہیں گے کہ مجھے فلاں کلاس کی ونڈو بنا دو تو ونڈوز جو ہے مائکروسافٹ ونڈوز وہ یہ کلاس کا نام استعمال کرے گی آپ جتنی کلاسز بھی رجسٹر کرواتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک یونیک نیم ہونا ضروری ہے جو آپ یہاں پہ دیں تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں تو جب آپ کوئی بھی ونڈو اپنے پروگرام میں کوئی پروگرام کی ونڈو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک ونڈو کلاس رجسٹر کروائیں گے ونڈو کلاس رجسٹر کروانے سے ونڈوز کو یہ پتا چل جائے گا کہ جب آپ وہ ونڈو کریٹ کریں گے تو وہ کس قسم کی ہوگی اس کی شکل کس قسم کی ہوگی ابھی تو ہم صرف ونڈو کلاس کو رجسٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کا سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں آپ رجسٹر کلاس فنکشن کال کرتے ہیں یہ ونڈو کلاس ٹائپ کے اسٹرکچر کا پوائنٹر لیتا ہے تو اب آپ یہ کریں گے نیکسٹ سلائڈ میں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ونڈو کلاس ٹائپ کا ایک اسٹرکچر لیا ہوا ہے اور اس کے سارے ایلیمنٹس کو ہم نے انیشلائز کیا ہوا ہے ہم نے وہ تمام ممبرز جو ابھی ہم استعمال نہیں کر رہے ان کو یا نل سے انیشلائز کروا دیا ہے یا زیرو ان میں اسائن کروا دیا ہے تو ہم نے ایک ونڈو کلاس کا ایک اسٹرکچر بنایا اس کا ہم نے کوئی بھی نام دیا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے مختلف ممبرس کو انیشلائز کیا یا ویلوز اسائن کی اور پھر اس پرٹیکولر اسٹرکچر کا ایڈریس ہم نے رجسٹر کلاس کو پاس کر دیا اور آپ ریکال کیجیے گا کہ یہاں پہ کال بائی ریفرنس ہو رہا ہے آپ رجسٹر اپنا جو اسٹرکچر ہے اس کا ایڈریس رجسٹر کلاس فنکشن کو پاس کر رہے ہیں رجسٹر کلاس فنکشن کیا کرتا ہے رجسٹر کلاس فنکشن جس ونڈو کلاس اسٹرکچر کا ایڈریس آپ اسے پاس کرتے ہیں وہ اسٹرکچر کے ممبرز کو یوز کر کے ونڈوز کے ساتھ ایک کلاس ونڈوز eh, کے ساتھ ایک کلاس مائکروسافٹ ونڈوز کے ساتھ رجسٹر کروا دیتا ہے وہیں پہ آپ اس کا نام بھی دیتے ہیں کلاس اسٹرکچر آپ نے دیکھا اس کے اندر ایک کلاس کا نام بھی آپ دیتے ہیں تو اگر سب کچھ ٹھیک ہے یعنی آ, اس نام کی کوئی اور کلاس پہلے سے رجسٹر نہیں ہوئی ہوئی اور کوئی اور چیز غلطی آپ نے نہیں کی تو آ, آپ نے تمام ممبرس کو ویلڈ سمجھ آ سکنے والی لاجیکل ویلوز دی ہیں تو آ, کیا ہوتا ہے آپ کی وہ ونڈو کلاس رجسٹر ہو جاتی ہے اب جب آپ کی کلاس رجسٹر ہو جاتی ہے ونڈوز اپنے پاس لسٹ میں ایک اور ونڈو کلاس ایڈ کر لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو جو نئی رجسٹرڈ کلاس ہے اس کا ایک آئیڈینٹیفائر پکڑا دیا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں کلاس رجسٹر ہوئی ہے اس کا ٹیگ یہ ہے وہ جو آئیڈینٹیفائر یا وہ جو کانسٹنٹ آپ کو دیا جاتا ہے اس کا کہ جی یہ یونیک آئیڈینٹیفائر جو یہ بتاتا ہے کہ جی یہ فلاں والی کلاس رجسٹر ہوئی ہے اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں یعنی رجسٹر کلاس کا فنکشن سینٹیکس ایک طرف دیکھیے رجسٹر کلاس کا فنکشن جو ہے یہ ایٹم ٹائپ کی ویلوز ریٹرن کرتا ہے یہ جو ایٹم ہے یہ بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے بالکل ویسی ہی جیسی یو اینٹ تھی یا پی یو لانگ یا اس طرح کے بہت ساری ڈیٹا ٹائپس ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں ایچ انسٹنس ہے جو کہ بیسکلی ونڈوز کی اپنی ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں اور ان میں سے بہت سارے ٹائپ ڈیفس ہیں تو ایٹم بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے تو رجسٹر کلاس فنکشن اگر سکسیسفل ہو تو یہ آپ کو ایک ویلڈ ایٹم ریٹرن کرے گا اگر رجسٹر کلاس فنکشن انسکسفل ہو یعنی یہ آپ کی دی ہوئی ونڈو کلاس رجسٹر نہ کر پائے تو آپ کو یہ ویلڈ ایٹم نہیں ریٹرن کرتا بلکہ نل ریٹرن کرتا ہے یہ ایک نل ویلو ریٹرن کرتا ہے تو اگلا مرحلہ ہے ونڈو کو ایکچولی کریٹ کرنے کا اب آپ نے ایک کلاس رجسٹر کروا دی اور اب آپ ونڈو کو کریٹ کریں گے ونڈو کو کریٹ کرنے کے لیے آپ ونڈوز کو یہ بتائیں گے کہ کس کلاس کی ونڈو کریٹ کرنی ہے اور ونڈو جو ہے اس قسم کی ونڈو کریٹ ہو جائے گی تو جو فنکشن آپ کی ونڈو کریٹ کرتا ہے ویری لاجکلی اس کا نام ہے کریٹ ونڈو دیکھتے ہیں آپ کے پاس اس فنکشن کی ڈیٹیل موجود ہے اس کے تمام پیرامیٹر آپ دیکھ رہے ہیں کریٹ ونڈو جو ہے یہ اس کے کافی سارے پیرامیٹر پہلا پیرامیٹر ہے کلاس نیم یہ ایک اسٹرنگ ہے L P C T S T R یہ ایک پہلا پیرامیٹر ایک اسٹرنگ ہے اور یہ رجسٹرڈ کلاس نیم آپ یہاں پہ پرووائڈ کریں گے یعنی ابھی جو آپ نے کلاس رجسٹر کروائی تھی اس میں آپ نے ایک نام دیا تھا آپ نے ون کلاس میں ایک کلاس نیم پرووائڈ کیا تھا تو آپ یہاں پہ کسی بھی رجسٹرڈ کلاس کا نام اس کو پرووائڈ کریں گے کہ اس کلاس ونڈو کلاس کی مطابق ونڈو کریٹ کر دو دوسرا پیرامیٹر ہے ونڈو نیم ونڈو نیم کیا ہوتا ہے ونڈو نیم آپ جو بھی ونڈو کریٹ کرتے ہیں اس کے ٹاپ پہ کوئی کیپشن لگا ہوا ہوتا ہے فار ایگزامپل جب آپ نوٹ پیڈ چلاتے ہیں تو اس کے ٹائٹل بار میں نوٹ پیڈ لکھا ہوا ہوتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ چلاتے ہیں تو جو آپ ویب پیج براؤز کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل اس کے ٹاپ پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ونڈو کا نیم ہوتا ہے یہ ونڈو نیم آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن انیشلی جب آپ ونڈو کریٹ کر رہے ہیں تو اس کو کیا نام دینا ہے وہ آپ یہاں دیں گے تو جو تھرڈ پیرامیٹر ہے اسٹائل یہ کافی اہم ہے آپ اس اسٹائل کے تھرو اپنی ونڈو کی ظاہری شکل اور اس کا کچھ بہیویئر کنٹرول کر سکتے ہیں ایک تو وہ اسٹائل تھا جو ونڈو کلاس کا تھا اس کی بھی کچھ ویلیوز ہیں لیکن وہ بنیادی طور پہ ونڈو کے بڑے بنیادی ایٹریبیوٹس کو بنیادی خاص کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ونڈو ونڈو بنیادی طور پر ان ان میموری ونڈو کے پاس مائکروسافٹ ونڈوز کے پاس وہ ونڈو کس قسم کی ہوگی لیکن یہ جو کریٹ ونڈو میں آپ اسٹائل مہیا کرتے ہیں یہ اس کی اپیئرنس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں تب دیکھیں گے جب ہم ان سٹائلز کو ڈسکس کریں گے تو ہم اگلا پیرامیٹر دیکھتے ہیں اگلا پیرامیٹر آپ کے پاس ہے ایکس ایکس جو ہے یہ ہارزونٹل پوزیشن آف ونڈو یہ جو آپ فورتھ پیرامیٹر کریٹ ونڈو کو پاس کرتے ہیں یہ آپ آپریٹنگ uh, سسٹم کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ ونڈو uh, کریٹ کریں گے اسکرین کے اوپر تو اس کی ہارزونٹل پوزیشن کیا ہونی چاہیے یعنی کہ اس کا ایکس یا ہارزونٹل پوزیشن کیا ہونی چاہیے یہ پوزیشن پکسلز میں ہوگی آپ کی اسکرین اگر six forty by four eighty پہ چل رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پچاسویں پکسل پہ ونڈو شروع ہو جائے ہارزونٹلی سملرلی آپ ورٹیکل پوزیشن بتا سکتے ہیں اور یہ نیکسٹ پیرامیٹر ہوگا وائی آپ ونڈو کا جو ٹاپ لیفٹ کارنر ہے کونا اس کے کوآڈینیٹس بتاتے ہیں یہاں پہ ایکس اور وائی میں نیکسٹ پیرامیٹر میں آپ ویڈ بتاتے ہیں ونڈو کتنی وائڈ ہوگی اس کے بعد ہائٹ ونڈو کتنی کی ہائٹ کیا ہوگی اس سے آگے ہے پیرنٹ یہ ایک ایچ ڈبلو این ڈی یا ہینڈل ٹو ونڈو ٹائپ کا پیرامیٹر ہے اس لیے آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس ونڈو کا پیرنٹ کیا ہوگا یہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کو آپ نل دیں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے بعد مینو ہینڈل ٹو مینو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ ونڈو کا مینو کیا ہے تو یہ بھی آپ یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کے بعد اگلی چیز ہے ایچ انسٹنس یہ ہم یہاں پہ کیوں پرووائڈ کرتے ہیں یہ بہت ممکن ہے کہ ونڈو کی جو کلاس ہے وہ ایک جگہ رجسٹر ہو رہی ہو اور اس کلاس کی ونڈو کہیں اور کریٹ ہو رہی ہو کسی اور پروسیس میں تو ایسی صورت حال میں جو ونڈو کلاس رجسٹر کروائے گا وہ پروسیس اپنا H instance handle to instance مہیا کرے گا اور جو پروسیس اس کلاس کے مطابق ونڈو کریٹ کرے گا وہ اپنا ایچ انسٹنس کریٹ ونڈو کو پرووائڈ کرے گا آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ پیرامیٹر ہے یہ ونڈو کریشن ڈیٹا اس کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے یہ بھی فی الحال اہم نہیں ہے اور آپ یہاں پہ بھی نل پاس کر سکتے ہیں اگر کریٹ ونڈو کا فنکشن سکسیسفل ہو آپ اس کے تمام پیرامیٹرز کو ویلڈ ویلیوز دیں اور یہ سکسیسفلی ونڈو کو کریٹ کر دے تو یہ آپ کو اس ونڈو کا ہینڈل ریٹرن کرتا ہے تبھی اس کی return type H W N D یا ہینڈل ٹو ونڈو ہوتی ہے اور اگر یہ ونڈو کریٹ نہ کر پائے کسی بھی وجہ سے مثلا آپ اس کا لیفٹ ٹاپ کوآڈینیٹ یا کچھ دے دیں یا کلاس نیم غلط دے دیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ والا فنکشن نل ریٹرن کرتا ہے یہ ایک آلموسٹ جنرل رول ہے جب کوئی فنکشن ونڈوز میں فیل ہوتا ہے اے پی آئی فنکشن کوئی بھی فیل ہوتا ہے تو وہ نل ریٹرن کر دیتا ہے یا مائنس ون ریٹرن کر دیتا ہے یا کوئی اس قسم کی ویلو یہ آپ کو ویلو کہاں سے پتا چلتی ہے مائکروسافٹ کی جو ڈاکومینٹیشن ہے جیسے M S D N documentation ہے وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے تو ہم اس کو جو پروسیجر ابھی ہم نے فالو کیا اس کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین کے اوپر ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی ایپلیکیشن نے ایک ونڈو کلاس رجسٹر کی ونڈو کلاس رجسٹر کرنے کے لیے وہ ایک ڈبلو این ڈی کلاس یا ونڈو کلاس ٹائپ کا اسٹرکچر لیتی ہے وہ ایپلیکیشن وہ پروگرام اس اسٹرکچر کے ممبرس کو فل اپ کرتی ہے اور رجسٹر کلاس کال کر کے یہ کلاس رجسٹر ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اپلیکیشن جو ہے وہ کریٹ ونڈو فنکشن کے تھرو اس کلاس کی ونڈو کریٹ کر سکتی ہے جی تو اب یہاں تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتے ہیں بہت سے لوگ اپنے مائکروسافٹ ونڈوز میں پراپرٹیز ڈسپلے پراپرٹیز چینج کرتے ہیں وہ آپ کیسے کرتے ہیں آپ ڈیسک ٹاپ پہ رائٹ کلک کرتے ہیں ماؤس کی رائٹ کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک مینیو پاپ اپ ہو جاتا ہے وہ شو ہو جاتا ہے اور اس میں بہت ساری آپشن ہوتی ہیں جن میں سے سب سے باٹم میں پراپرٹیز لکھا ہوا ہوتا ہے آپ وہاں کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک پراپرٹیز ڈائلگ آ جاتا ہے ہم بہت آگے نہیں جاتے ہمارا فی وقت سوال یہ ہے کہ جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کے اوپر تو مینیو ہی کیوں اوپن ہوتا ہے کچھ سوال ہمارے جو ذہن میں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ مینیو ہی کیوں سامنے نظر آیا اور کچھ اور کیوں نہیں ہوا فار ایگزامپل ورڈ کیوں نہیں چل پڑا ہم نے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کیا تو ورڈ کیوں نہیں چل پڑا یا نوٹ پیڈ کیوں نہیں چل پڑا یا سسٹم شٹ ڈاؤن کیوں نہیں ہو گیا اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں یا اگر ہم سب کچھ مان بھی لیں تو یہ سوال اپنی جگہ ضرور موجود ہے کہ یہ مینیو ڈسپلے کس نے کیا جو رائٹ کلک ہم نے وہاں پہ کی ہے تو اس کا رسپانس کس نے بھیجا ہمارے پاس ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں ماؤس سے یا کی بورڈ سے اس کا ریسپانس کون دیتا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے جی تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ونڈوز کے ایک اور ونڈوز کے آرکیٹیکچر کے ایک بہت اہم پہلو سے روشناس کرے گا اور وہ ہے میسجز آپ کوئی بھی ایکشن کریں کی بورڈ کو ہٹ کریں کوئی کی اس کی پریس کریں آپ رائٹ کلک کریں لیفٹ کلک کریں ایون ماؤس کو موو کریں کچھ بھی کریں تو ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک میسج جنریٹ کرتا ہے آپ جو بھی ایکشن کرتے ہیں کی بورڈ یا ماؤس سے اس سے جنریٹ ہونے والے سارے میسجز آپ کے سسٹم کے پاس جاتے ہیں ونڈوز کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان تمام میسجز کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے لیکن اب ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ رائٹ کلک آپ نے ڈیسک ٹاپ پر کیا تھا اور ایک مینیو ڈسپلے ہو گیا تو ہوا یہ کہ رائٹ کلک آپ نے کیا ایک میسج جنریٹ ہوا رائٹ بٹن ڈاؤن اس قسم کا ایک میسج ہم دیکھیں گے اس کورس کے دوران کہ رائٹ بٹن ڈاؤن کا جو میسج جنریٹ ہوا وہ ونڈوز کے پاس آیا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے پاس آیا اور پھر اس کے بعد وہ ڈیسک ٹاپ کو بھیج دیا گیا ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہوگی جب بھی کوئی میسج جنریٹ ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں کی بورڈ سے ماؤس سے یا اور بھی بہت سارے میسجز ہوتے ہیں تو وہ تمام میسجز سسٹم آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اپنے پاس قطار کی صورت میں رکھتا ہے یعنی جو میسج پہلے آیا ہے وہ پہلے آگے بھیجا جائے گا اور جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں بالکل اسی طرح سے آپ جب جلدی جلدی کیز پریس کرتے ہیں اور آپ کا سسٹم اسٹک ہوا ہوا ہو تو ہوتا کیا ہے فار ایگزامپل آپ نے اپنے سسٹم میں جلدی جلدی آلٹ ایف اور پھر ایگزٹ کیا تو ایسے نہیں ہوتا کہ جو کی آپ نے بعد میں پریس کی اس کا افیکٹ پہلے ہو گیا جو پہلے پریس کی اس کا افیکٹ بعد میں ہو گیا وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے جو ہی آپ کو کی پریس کرتے ہیں اس کا کرسپونڈنگ میسج میسج کیو میں چلا جاتا ہے جی ہاں میسج کیو آپ کے تمام میسجز کی بورڈ میسجز ماؤس میسجز ابھی ہم انہی کی بات کریں گے فی الحال وہ تمام میسجز ایک سسٹم میسج کیو میں جاتے ہیں آپ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں ماؤس کے ساتھ کی بورڈ کے ساتھ تو وہ سسٹم میسج کیو میں چلے جاتی ہے اب آپ کا آپریٹنگ سسٹم یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میسج جنریٹ ہوا ہے یہ ایپلیکیشن سے بلانگ کرتا ہے یعنی اگر آپ ورڈ چلا رہے تھے اس میں اے بی سی آپ نے ٹائپ کی تو وہ اے بی سی ساتھ ہی کھلے ہوئے نوٹ پیڈ میں نہیں ٹائپ ہو جاتی وہ ورڈ میں ہی ہوتی ہے تو ہر ایپلیکیشن کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ ایک ایک میسج کیو ہوتی ہے یعنی ایک تو سسٹم میسج کیو تمام جنریٹڈ میسجز پہلے سسٹم میسج کیو میں آئے اور وہاں سے آپریٹنگ سسٹم ان کو اس کی پرٹیکولر ایپلیکیشن کی میسج کیو میں بھیج دیا اسی لیے اگر آپ ساتھ ساتھ ورڈ اور ایکسل کھول لیں تو ورڈ میں آپ جو چاہیں کریں اس وقت ایکسل کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سسٹم میسج کیو میں آنے والے تمام میسجز ورڈ کی میسج کیو میں راؤٹ کر دیے جائیں گے بھیج دیے جائیں گے یہ میسجنگ یا میسج کیوئنگ کا کانسپٹ ہے ونڈوز پروگرامنگ بنیادی طور پر میسج پروگرامنگ ہے آپ اپنی تمام پروگرامنگ میسجز کے تھرو کرتے ہیں ہر ایک سسٹم میں موجود ہر ایک ایکشن ایک میسج جنریٹ کرتا ہے اور وہ میسج پھر ہینڈل کیا جاتا ہے اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس کو ہم پکٹوریلی بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بھی میسج آتا ہے سوری جب سسٹم کے پاس کوئی بھی میسج آتا ہے کی بورڈ سے یا ماؤس سے تو وہ اس کو کسی پرٹیکولر ایپلیکیشن کی میسج کیو میں بھیج دیتا ہے اس کو ہم فیگریٹولی دیکھ لیتے ہیں سسٹم میسج کیو سے ایپلیکیشن میسج کیو میں آپ کے میسج آتے ہیں صرف آپ ہی کی ایپلیکیشن جو ہے پرٹیکولرلی صرف آپ کی ایپلیکیشن سے ریلیونٹ میسجز آپ کی ایپلیکیشن کیو میں آتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ایپلیکیشن میں اپنے پروگرام میں یہ میسجز ایک ایک کر کے ریٹریو کرتے ہیں اب فرض کیا کہ آپ نے جو رائٹ کلک کی تھی یا لیفٹ کلک کی تھی وہ ہم وہ آپ نے نوٹ پیڈ کی ونڈو میں کی ہے تو دیکھتے ہیں میسج راؤٹنگ کیسے ہوگی آپ نے لیفٹ کلک کی تو میسج جنریٹ ہوا لیفٹ کلک کا یا لیفٹ بٹن ڈاؤن ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوا ہے یہ میسج آپ کی سسٹم میسج کیو میں آیا وہاں سے یہ نوٹ پیڈ ڈاٹ ایگزی جو پروگرام یہ پروسیس چل رہا ہے یہ اس کی میسج کیو میں گیا ایپلیکیشن میسج کیو میں گیا اس ایپلیکیشن نے اپنی میسج کیو سے یہ میسج اٹھایا اور پروسیس کیا لیکن یہی نہیں ایک ایپلیکیشن جب میسج میسج کیو سے اٹھاتی ہے تو اس کے بعد معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے میسج کیو سے میسج اٹھانا اور اس کو اس کے بعد پروسیس کرنا اس کے لیے ہم اے پی آئی فنکشن ذرا بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم اس کو تھریٹکلی دیکھ لیتے ہیں آپ کی ایپلیکیشن یا کوئی بھی ونڈوز ایپلیکیشن یہ کرتی ہے نارملی کہ جب اس کے پاس کوئی ایپلیکیشن میں ایک میسج آ جاتا ہے تو اس میسج کے ساتھ ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ کلک ایکچولی ہوئی کہاں ہے کس ونڈو کے اوپر یہ کلک ہوئی ہے تو اب آپ کی ایپلیکیشن وہ کلک یا وہ میسج جو تھا جسے لیفٹ بٹن ڈاؤن کا میسج تھا اس کو اس اپنی بنائی ہوئی ونڈو تک راؤٹ کر دیتی ہے یعنی آپ کی ایپلیکیشن خود اپنی میسج کیو میں سے ایک ایک کر کے میسجز اٹھا کے اپنی بنائی ہوئی ونڈو کو ڈسپیچ یا سینڈ کرتے رہتی ہے اسے میسج ڈسپیچنگ کہتے ہیں اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے ذرا دیر میں دیکھیں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ونڈو کو جب آپ میسج بھیجتے ہیں تو ونڈو انہیں کیسے حاصل کرتی ہے اور ذرا اس کا سینیریو کیا ہوتا ہے how do you send a message to a window اس میں سب سے امپورٹنٹ کمپونیٹ ہے ونڈو پروسیجر آپ نے جو اسٹرکچر رجسٹر uh, کیا تھا آپ نے جو ونڈو کلاس رجسٹر کروائی تھی اس کا اسٹرکچر ایک نظر پھر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ونڈو کلاس آپ نے رجسٹر کروائی تھی اس کو آپ نے جو ونڈ کلاس اسٹرکچر پاس کیا تھا اس کا سیکنڈ پیرامیٹر یہاں پہ اہم ہے یہ ایک ڈبلو این ڈی پراک یا ونڈو پروسیجر ہے یہ ایک پوائنٹ ہے یہ ونڈو پروسیجر کا پوائنٹر ہے آپ ایک فنکشن لکھتے ہیں اور اس کا ایڈریس یہاں ونڈو کلاس میں مہیا کرتے ہیں اس فنکشن کا کام کیا ہوتا ہے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ایپلیکیشن میسج کیو میں آپ کی میسج کیو میں جب میسج آ جاتا ہے تو آپ کی ایپلیکیشن وہاں سے ایک ایک میسج اٹھا کے اس ونڈو کو بھیج دیتی ہے جس ونڈو کے اوپر وہ میسج اکر ہوا ہے وہ میسج جس ونڈو کے لیے پراپرلی ہے تو ایکچولی ہوتا کیا ہے آپ جب وہ میسج اس ونڈو کو بھیجتے ہیں تو وہ اس پرٹیکولر ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو چلا جاتا ہے یعنی وہ میسج ایز پیرامیٹر اس ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو چلا جاتا ہے اس کا ونڈو پروسیجر یا وہ فنکشن وہ ونڈو پروسیجر کال ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ونڈو پروسیجر یہ ڈبلو این ڈی پراک کس قسم کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس پرٹیکولر ونڈو پروسیجر کو دیکھیں اس سے پہلے تین تھوڑی امپورٹنٹ چیزیں دیکھ لیتے ہیں ونڈوز میں تین اور ڈیٹا ٹائپس ڈیفائنڈ ہیں جیسے آپ پہلے دیکھ چکے تھے یو اینٹ کی ایک ڈیٹا ٹائپ ڈیفائنڈ تھی جو کہ انسائنڈ انٹیجر کا ٹائپ ڈیف ہے تو ایک اور ٹائپ جو ڈیفائنڈ ہے وہ ہے ڈبلو پیرم اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کی ہے typedef U int W param یعنی اب یو انٹ کا ایک اور نام ہے W param similarly type def long L param تو ایل پیرم ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے ونڈوز کی جو کہ بیسکلی ایک لانگ ہوتا ہے ایک لانگ ویریبل ہوتا ہے تیسری چیز جو ایک اور ڈیٹا ٹائپ ونڈوز میں ڈیفائنڈ ہے وہ ایل ریزلٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں type def long L result W param L param اور ایل ریزلٹ بہت اہم ہے ونڈو پروسیجر کے حوالے سے تو اب ہم ونڈو پروسیجر کا پروٹوٹائپ دیکھتے ہیں یعنی آپ جو بھی فنکشن لکھیں وہ کس قسم کا ہونا چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیکھیے آپ کا جو ونڈو پروسیجر ہے اس کے چار پیرامیٹرز ہونے چاہیے جس میں سے پہلا پیرامیٹر ایچ ونڈ ٹائپ کا ہینڈل ٹو ونڈو ہونا چاہیے دوسرا پیرامیٹر یو اینٹ انسائن انٹیجر جیسے ٹائپ ڈیف ہے تیسرا پیرامیٹر ڈبلو پیرم اور چوتھا پیرامیٹر ایل پیرم ٹائپ کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ونڈو پروسیجر ہے اس کو ایل ریزلٹ ٹائپ کی ویلو ریٹرن کرنا چاہیے تو جو ونڈو پراک ہے ڈبلو اینڈ ڈی پراک یہ بیسکلی ایک ٹائپ ڈیف ہے اب آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے type L result call back star wnd proc اور اس کے آگے چار پیرامیٹر ہم نے جو ڈیفینیشن یا ڈکلریشن پڑھنے کا طریقہ دیکھا تھا اور پوائنٹرس ٹو فنکشن کے بارے میں ہماری جو بحث تھی اس سے آپ ریکال کر پائیں گے کہ ڈبلو این ڈی پراک یہ جو W N D proc window proc ہے یہ ایک ایسے فنکشن کا ٹائپ ڈیف ہے جو چار پیرامیٹرز لیتا ہے ایچ منٹ U int W param L param ایک ویلو ایل ریزلٹ ریٹرن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز لگی ہوئی ہے اس کے پوائنٹر کے پیچھے کال بیک لکھا ہوا ہے کال بیک فنکشن کو ہم بعد میں ان لیکچرز کے دوران ڈاؤن دا روڈ کسی ایک لیکچر میں دیکھیں گے فی الحال آپ اسے اگنور کر سکتے ہیں آل دو یہ آپ کو لکھنا پڑے گا تو اب ہم ایک سیمپل ونڈو پروسیجر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ونڈو پروسیجر کا پروٹوٹائپ لکھا ہوا ہے اسٹارٹ میں اس کے ہم نے وہی چار پیرامیٹر ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور اس ونڈو پروسیجر یہ ونڈو پروسیجر جو ہے اس کا اب آپ نام اس کا ایڈریس اس پرٹیکولر پروسیجر کا یا فنکشن کا ایڈریس اب آپ ونڈو کلاس میں دے سکتے ہیں جب آپ ونڈو کلاس اسٹرکچر رجسٹر کروائیں تو آپ اس میں اس پرٹیکولر ونڈو پروسیجر کا نام دے سکتے ہیں تو ایک دفعہ پھر ہم اپنی ساری صورتحال کو سمرائز کرتے ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کوئی میسج جنریٹ ہوتا ہے تو وہ سسٹم میسج کیو میں جاتا ہے سسٹم میسج کیو سے آپ کا آپریٹنگ سسٹم یعنی ونڈوز اس کو ایپلیکیشن میسج کیو میں ٹرانسفر کر دیتا ہے آپ کی پرٹیکولر ایپلیکیشن جو آپ کے پروگرام کی میسج کیو ہے اس میں سے آپ ایک ایک کر کے میسج ریڈ کرتے ہیں اور ان کو ڈسپیچ کرتے ہیں اس پراپر ونڈو کی طرف جس کا وہ میسج ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میسج کیو میں سے میسج ریڈ کیسے کرتے ہیں ریٹریو کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت اہم فنکشن ہمارے پاس اویلیبل ہے جو کسی بھی ونڈوز پروگرام کے سینٹر میں ہارٹ میں ہوتا ہے وہ ہے گیٹ میسج تو آئیے اس فنکشن کو دیکھتے ہیں گیٹ میسج جو ہے یہ چار پیرامیٹرز لیتا ہے پہلا پیرامیٹر ہے L P M S G یہ basically long pointer to M S G یہ آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اب a tradition now L P جہاں بھی ہوگا it's will be a pointer اور address L P M S G کا مطلب ہے pointer to a variable of type M S G M S G ایک اسٹرکچر ہے جس کا آپ یہاں پہ ایڈریس پاس کریں گے یعنی آپ ایم ایس جی اسٹرکچر کا ویریبل بنائیں گے M S G data type کا ایک ویریبل بنائیں گے اور اس کا ایڈریس گیٹ میسج کو پاس کریں گے یہاں پہ اس سے کیا ہوگا گیٹ میسج جب ویلو ریٹریو کرے گا میسج ریٹریو کرے گا آپ کی ایپلیکیشن کیو میں سے جب بھی کوئی میسج پڑھے گا تو اس میسج کو اٹھا کے آپ کے اس ایم ایس جی اسٹرکچر میں رکھوا دے گا آپ کا وہ ایم ایس جی اسٹرکچر جس کا آپ نے یہاں پہ پوائنٹر دیا ہوا ہے اس ایم ایس جی اسٹرکچر کو اس میسج سے فل کر دے گا ایم ایس ڈی اسٹرکچر کیا ہے اور یہ کیسے فل کرے گا اس کو ہم ابھی دیکھیں گے نیکسٹ پیرامیٹر ہے ہینڈل ٹو ونڈو یہ ہینڈل ٹو ونڈو کیا ہے بیسکلی جو ہینڈل ٹو ونڈو ہے یہ اس ونڈو کا ہینڈل ہے جس کے لیے وہ میسج ہے یعنی آپ نے اگر لیفٹ کلک اپنی کسی پرٹیکولر ونڈو پہ کیا ہے اپنے پروگرام کی بنائی ہوئی ونڈو پہ کیا ہے تو اس ونڈو کا ہینڈل یہاں پہ آئے گا اس کے بعد کے دو پیرامیٹر فی الحال اہم نہیں ہیں ان کو ہم زیرو پرووائڈ کر سکتے ہیں جو گیٹ میسج کا فنکشن ہے یہ ایک بولین بول ٹائپ کی ویلو ریٹرن کرتا ہے بول جو ٹائپ ہے یہ بھی اگین ونڈوز کی اپنی ٹائپ ہے جس کی ویلو یا ٹرو یا فالس ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے یا ون یا زیرو گیٹ میسج کا فنکشن اس وقت ٹرو ریٹرن کرتا ہے جب یہ سکسفل ہو اور یہ فالس ریٹرن کرتا ہے جب آپ کی ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہونے والی ہو یا get message function message retrieve نہ کر پائے گیٹ میسج کب فالس ریٹرن کرتا ہے اس کی ڈیٹیل بھی تھوڑی دیر میں آئے گی جب آپ اس کا پروگرام دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر کہ ونڈوز پروگرامنگ جو ہے یہ بیسکلی میسج پروگرامنگ ہے آپ کے تمام ایکشن جو کی بورڈ اور ماؤس سے آپ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام میسجز جنریٹ کرتے ہیں اور وہ messages system message queue application message queue اس سے ہوتے ہوئے ونڈو تک پہنچتے ہیں یعنی اگر آپ نے کی بورڈ سے کچھ پریس کیا ہے کوئی بٹن پریس کیا ہے تو میسج جنریٹ ہوگا system message queue application message queue وہاں سے آپ گیٹ میسج کے تھرو وہ میسج نکالیں گے اور ونڈو کو بھیج دیں گے اب بھیجیں گے کیسے اس کے لیے بھی ایک فنکشن یوز ہوتا ہے ڈسپیچ میسج ڈسپیچ میسج کی ڈسکرپشن سے پہلے ایک ایک نقطہ واضح کر دینا بہت اہم ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جیسے ڈاس نے آپ پروگرام بناتے ہیں آپ گیٹ کریکٹر کال کر لیا آپ نے اسکین ایف کال کر لیتے ہیں پرنٹ ایف کال کر لیا پرنٹنگ ہو گئی اس طرح کی چیزیں یعنی آپ ان پٹ آؤٹ پٹ کا جو موڈ یوز کرتے ہیں یہاں اس سے بالکل مختلف بات ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ڈاس کا کوئی پروگرام چلتا ہے تو پورے سسٹم کا واحد مالک وہ پروگرام ہوتا ہے اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے لی تھی ان میں سے ایک دو مثالوں سے ہم بات واضح کریں گے فرض کیجیے آپ نے پروگرام لکھا ڈاس میں آپ نے پروگرام چلا لیا اس نے گیٹ کریکٹر کال کیا اسکین ایف کال کیا پرنٹ ایف کال کیا یہ تین فنکشن نے کال کیے ہوتا کیا ہے آپ کی بورڈ سے جو بھی پریس کرتے ہیں whatever you press on the keyboard تو وہ یہ گارنٹیڈ ہے کہ جب تک وہ پروگرام چل رہا ہے اس کی تمام ان پٹ پروگرام کو جائے گی لیکن آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں تو اگر آپ ونڈوز میں کوئی کی پریس کرتے ہیں کوئی بھی کی پریس کرتے ہیں تو کیا آپ شورٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی خاص پروگرام کو جا رہی ہے اگر میں آپ کا مانیٹر آف کر دوں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اس وقت میرے سامنے ایکٹیو ونڈو کون سی ہے یہاں پہ کانسپٹ آتا ہے ایکٹیو اور ان ایکٹیو ونڈو کا ایکٹو ونڈو یا وہ ونڈو جس پہ فوکس ہوتا ہے وہ ونڈو ہوتی ہے ابھی ہم یوں ہی بات کر لیتے ہیں کہ جس کا وہ بائی ڈیفالٹ جو ٹائٹل بار ہے وہ بلو ہوتا ہے اور پیچھے آپ کو جو یا ان یا ونڈو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ گریش ٹائپ ان کا بارڈر ہوتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت فور گراؤنڈ پہ سب سے آگے فور گراؤنڈ پہ یہ والی ونڈو ہے تو اس میں ساری ان پٹ جائے گی آپ جب کسی اور ونڈو کو ایکٹو بنانا چاہتے ہیں ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں یا آپ ٹاسک آپ کے جو سسٹم ٹاسک بار ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں جس سے وہ ایپلیکیشن سامنے آ جاتی ہے اور اب آپ جو بھی ٹائپنگ کریں گے یا جو کچھ بھی کریں گے وہ اس اب نئی والی ایکٹیو ونڈو میں جائے گا تو ڈاس کا جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل ہے وہ کسی صورت بھی ویلڈ نہیں ہے ہم فائنل کامنٹس پہ یہ دے سکتے ہیں اس آئیو ماڈل والی بات پہ کہ آپ جب کی بورڈ سے کچھ بھی پریس کرتے ہیں یا کوئی بھی ان پٹ آپ دیتے ہیں ماؤس سے دیتے ہیں تو اس سے صرف میسجز جنریٹ ہوتے ہیں میسجز جنریٹ ہوتے ہیں کسی خاص ونڈو کے لیے وہ میسجز جنریٹ ہو کے سسٹم میسج کیو میں آتے ہیں وہاں سے وہ اپلیکیشن میسج کیو میں جاتے ہیں فار ایگزامپل اس وقت آپ ورڈ میں کام کر رہے تھے تو وہ ورڈ کی میسج کیو میں چلے جائیں گے اگر آپ بیچ میں اپلیکیشن سوئچ کر دیں تو آپ وہ سارے میسج ایکسل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے سو so, ایک کی بورڈ بہت ساری ایپلیکیشن شیئر کر رہی ہیں ہارڈ ویئر اور سسٹم ریسورسز ساری ایپلیکیشن آپس میں شیئر کرتی ہیں اسے ریسورس شیئرنگ کہتے ہیں جو کہ ڈاس میں اویلیبل نہیں تھی تو اب کیا ہوگا ایپلیکیشن میسج کیو میں جب وہ میسجز چلے گئے جیسے ورڈ چل رہا تھا تو اس کے پاس وہ کی بورڈ کے میسجز چلے گئے اے ٹائپ ہوا بی ٹائپ ہوا کچھ بھی ٹائپ ہوا C Y Z whatever so وہ اب ورڈ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں وہ میسجز چلے گئے اب ورڈ ان میسجز کو وہ جو پروگرام ہے وہ ان میسجز کو اپنی کیو میں سے نکالے گا اور اپنی ونڈو کو ڈسپیچ کر دے گا بھیج دے گا اور اس کی بیس پہ پھر وہ ونڈو ڈسائڈ کرتی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا وہ کافی اہم ہے کہ سسٹم میسج کیو سے ایپلیکیشن میسج کیو میں آئے اور پھر آپ کی ایپلیکیشن نے خود سے گیٹ میسج کے تھرو میسجز نکالے اور پھر اپنی ونڈو کو ڈسپیچ کریے تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ بجائے آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں میسجز ڈالنے کے سیدھا آپ کی کریٹ کی بھی ونڈو کو میسج بھیج دیے جائیں تو یہاں بھی کچھ معاملات مختلف ہیں وہ یوں کہ آپ ایک پروگرام کے اندر بہت ساری ونڈوز کریٹ کر سکتے ہیں مثلا آپ ایک پروگرام بناتے ہیں جس میں آپ کریٹ ونڈو کو تین دفعہ کال کر لیتے ہیں تین ونڈوز کریٹ کر دی آپ نے ورڈ ہے جیسے وہ بھی ملٹیپل ونڈوز کریٹ کر لیتا ہے جب آپ اس سے ہیلپ فار ایگزامپل اوپن کرتے ہیں اس کے اندر آپ کا جو اسٹینٹ آفس اسٹینٹ ہے جیسے آپ بار وڈ نائنٹی سیون میں آیا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی ونڈو کریٹ بھی ہوتی ہے تو ایک پروگرام کے اندر بہت ساری ونڈوز ہو سکتی ہیں اس طرح سے ایکسل میں سوری پاور پوائنٹ میں آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی لیفٹ پہ سلائیڈز کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے سمری آ رہی ہوتی ہے پھر آپ کی سلائیڈ نظر آ رہی ہوتی ہے نیچے آپ نوٹس ٹائپ کر سکتے ہیں تو بہت ساری ونڈوز ہیں ونڈو کے اندر کافی ساری ونڈوز ہیں تو آپ کی جو ایپلیکیشن ہے اس میں چونکہ ملٹیپل ونڈوز ہو سکتی ہیں تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا آپ کی ایپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میسج ڈسپیچ کرنا ہے اور کس ونڈو کو کرنا ہے تو آپ کی ایپلیکیشن گیٹ میسج کا فنکشن کال کرتی ہے اور گیٹ میسج کے بعد جب اس ایپلیکیشن کے پاس ایک میسج آ جاتا ہے پھر وہ ڈسپیچ میسج کال کرتی ہے ڈسپیچ میسج کا جو فنکشن ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی وہ اسٹرکچر کلیئر کیا ہے کہ میسج راؤٹنگ کیسے ہوتی ہے ڈسپیچ میسج کا جو فنکشن ہے وہ اس میسج کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ اس میسج کو کو as parameter window window procedure procedure pass کر دیتا ہے وہی جس کا ایڈریس آپ نے ونڈو کلاس میں پرووائڈ کیا ہوا ہوتا ہے اور ونڈو پروسیجر کو وہ میسج چونکہ ایز پیرامیٹر آ جاتا ہے تو آپ ونڈو پروسیجر میں ساری ہینڈلنگ کر لیتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں اس بارے میں ایک پروگرام بھی ڈیولپ کریں گے تو آج کے لیکچر میں ہم نے کلاسز ونڈو کلاسز کی بات کی ونڈو کلاسز آپ کیسے رجسٹر کرتے ہیں آپ ونڈو کلاس کے اسٹرکچر کا کیسے فل اپ کرتے ہیں اس کو رجسٹر کرتے ہیں پھر آپ ونڈو کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی میسج کیوز کی اور ہم نے یہ بات کی کہ actually input output model کیا ہے ونڈوز اور ڈاس میں بیسک ڈفرنس ہے اور وہ ڈفرنس کیا ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے آپ سمپلی گیٹ کیریکٹر کال کر کے یا اسکین ایف کال کر کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ سبھی کچھ میسجز کے تھرو کریں گے پروگرامنگ کا ٹوٹلی طریقہ جو ہے وہ مختلف ہو گیا ہے بدل گیا ہے اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے آنورڈ پڑھیں گے اور ہم اگلے لیکچر میں ونڈو پروسیجر کو غور سے دیکھیں گے اور ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنائیں گے جو کہ شکل میں کسی طرح سے نوٹ پیڈ سے ملتی جلتی ہوگی لیکن اس میں ہوگا یہ کہ جو ہی آپ اس ایپلیکیشن میں لیفٹ کلک کریں گے اس ایپلیکیشن میں کہیں بھی لیفٹ کلک کریں گے اس کی ونڈو میں تو وہ آپ کو ایک میسج باکس ڈسپلے کر دے گی آج کا جو بھی نالج ہم نے ایکوائر کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا تاکہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو اچھی طرح سے استعمال کر سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ